اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں یہ دستور اور قانون رکھا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ابو لہب کی شرارت ادبا اور شیبا کی چالیں بالکل تھی وہ نماز کا اعلان کرنے والے نہیں تھے وہ روزے کا اعلان کرنے والے نہیں تھے وہ اسلام سے تعلق رکھنے کا ڈھوک نہیں رچاتے تھے وہ دن میں رات میں تنہائی میں مجمے میں بازاروں میں گھروں میں ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں حالات بڑے خطرناک آئے کانٹے بچھائے گئے وہ جھڑی کو ڈالا گیا اور حضرت زیدت کو شہید کر دیا گیا اور تعلیم کے اندر چمڑے کھانے پر بھگو کر کھانے پر مجبور کیا گیا پتے چلانے پر مجبور کیا گیا لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی مسلمانوں نے کافروں سے کمپرومائز نہیں کیا کھاتے رہے بھوک اور اسلام فخر و فاقی کی زندگی کو برداشت کرتے رہے لیکن کبھی کافروں کے سامنے انہیں شرمندگی کا احساس تک نہیں ہوا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ کا مطلب شریف لے گئے حضرات صحابہ کرام آئے وہاں داڑیاں بھی رکھا کرتے تھے جو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کیا کرتے تھے تاریخ اسلام کے بندوں کو اور سفاق کو پلٹ کر دیکھیں ان منافقوں سے مسلمانوں کو جتنی رسوائی ہوئی اور جتنا اسلام کو نقصان پہنچا ابو جہل سے ابو لہد سے خطبہ سے شیبا سے کبار مکہ سے مشرقین عرب سے اتنا نقصان نہیں ہوا یہ مشرقین یہ منافقین کی نسل ختم نہیں ہو گئی عبداللہ عمری کے جنازے کے ساتھ یہ دن ب دن ان کی تعداد بڑھتی گئی نام بدلتے گئے کھلیے بدلتے گئے علاقے بدلتے گئے اور شناخت بدلتی گئی لیکن نفاق اپنی جگہ پر باقی رہا آج بھی کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہو تو مساجد تعمیر کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ آج تک کلیئر نہیں ہو سکا صاف نہیں ہو سکا آخر کس دیوی اور دیوتا کو ماننے والے ہیں آخر کس خدا کو پوجنے والے ہیں آخر کس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں آخر کس نبی پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سید کی ہے آخر مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے یہ نام نہاد مسلمان جو منافقوں کی شکل میں مسلمانوں کی شکل میں منافقوں کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے یہ اسلام کو رسوا کرنے والی ہے اور مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والی ہے اگرچہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے لیکن دنیا والے اسلام کا نقشہ اگر دیکھنا ہو قرآن کے پارے کھول کر نہیں دیکھتے بخاری کھانے پکوائے اور انگریزی روایت پر عمل کرتے ہوئے کہ جس کا سال ابتدا میں اچھا ہوتا ہے اس کی انتہا اور اس کا سال پر اچھا ہوتا ہے اس پر ایک انگریز پر ایک سور کھانے والے کی فوج پر ایک جنا کرنے والے جانی کی بات پر اور بدماشی کرنے والے کی بدماشی پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں لاکھوں مسلمانوں نے آئے اور عشرت کے مزے لوٹے کیا ہے اپنے کپڑوں کو بدلا ہے اور انہوں نے جو ہے عمدہ قسم کے کھانے پکوائے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کہ فجر کی نماز کو سونے والا فجر کی نماز سے کبت برتنے والا وہ کتے سے بدتر ہے وہ سور سے بدتر ہے اور وہ کائنات کے اندر پہانے کے کیڑے سے بدتر ہے جس مسجد کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے اس مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں دو افراد بڑھتے نہیں شہر دکھائی نہیں کہ زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے چاٹنگ کا اڈا کھلا ہوا ہے وہاں گروپ کے ساتھ مل کر چاٹنگ کرو تنہا چاٹنگ کرو شرمگاہ اس کی دیکھو اپنی شرمگاہ کے کیمرے کے ذریعے سے دکھاؤ اب تباہی نہیں آئے گی بربادی نہیں آئے گی گھنٹہ دو گھنٹے اللہ کے گھر میں ہم نہیں دے سکتے علماء سے تعلق قائم نہیں کر سکتے میں نے جب جو ہے بخاری شریف کا اور مسلسلات کا سبق حاصل کیا حضرت مولانا عبد الجبار صاحب انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا لکڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے سبق میں دیر سے آتے تھے کبھی پندرہ منٹ کبھی آدھا گھنٹہ اور آنے کے بعد کہتے آج غلام کے مکان میں بیان تھا آج غلام کے مکان میں بعض و نصیحت کی مجلس تھی یعنی ایک زمانے کے اندر مسلمان اپنے گھروں کے اندر علماء کو بلاتے تھے اپنی خواتین کے سامنے تقاریب کرا ہے ہمارے پاس ایمان کی اسلام کی نماز کی اللہ کے گھر کی قرآن کی اور ہمارے پاس مساجد کی مدارس کی اور علماء کے پاس و نصیحت کی مجلسوں کی اس زمانے کے اندر جب ٹی وی نہیں تھا مجالی سے بات ہوا کرتے تھے میں نے آپ کو اکثر بیان کیا حضرت رحمت اللہ علیہ اور ہمارے قابرید کے جو موبائل آج تحریری شکل میں کتابوں کے شکل کے اندر موجود ہیں اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں رحیم کے مقام میں کوشش کر رہے ہیں کہیں نیو ایئر مسلمان منا رہا ہے کہیں برتھ ڈے منا رہا ہے کہیں داڑھی بڑھانے کو پیشن سمجھ رہا ہے کہیں ساری اسکولوں کے اندر اپنی لڑکیوں کو اسکٹ پہنا کر کافی دے کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک محسد فیملی کا ایک رائل فیملی کا وہ فرد ہے کہ کیا زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے سچ فرمایا کہ زمانہ آئے گا آج بھی صبح کا میں شام میں کافر ہو جائے گا شام کا کموں ہو جائے گا ایمان کی اسلام کی دینی بیانوں کی قرآن کی حدیث کی مسجدوں کی کوئی عظمت اور کوئی دل کے اندر وقت باقی نہیں رہی ہے مردوں کو دیکھنے جانے کے لیے لالی لگا کر لپسٹک لگا کر اور وہاں مردہ اور مریض ایک کا کینسر کا ملک الموت کا پروانے کے انتظار میں ہے اور یہاں پر یہ آپس میں فلموں کے مباحثے چل رہے ہیں دیکھا ہے غلام کی بقر عید کے بارے میں عرفے کا روزہ کہنا ہم بھول گئے خطا کر گئے ہم نے جمعہ میں اس کا اعلان نہیں کیا سینکڑوں کڑویوں مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا عرفے کے دن ہم نے کہا بھی روزہ نہیں ہو آپ کو کچھ سال روزے سے نہیں مولانا صاحب آپ نے تو کہا نہیں جمعہ ہے ہر سال یہ بات کہی جائے گی نیو ایئر منانے والے کو ہر سال اطلاع دی جاتی ہے اکتوبر نومبر کے اندر تیاریاں نہیں ہوتی تیاریاں نہیں کرتے نیو ایئر منانے کے سلطف کی تاریخ یاد ہے اپنی چورو کی غلامی کی بندت اور تندی کی تاریخ یاد ہے حلف دروزہ یاد نہیں رہا نبی سلیم سافل کی پیدائش کی تاریخ یاد نہیں رہی ازواج متحرات کے نام یاد نہیں نبی کی صاحبزادیوں کے نام یاد نہیں کون سے اسلام کو تم نے قبول کیا ہے کس نام کے تم مسلمان ہو کون سی کتاب پر تمہارا ایمان ہے یہی حالت رہے گی اور یہی روی جاتے رہو گے دولت کے پیچھے جاتے رہو گے اسی طریقے سے چوروں کی غلامی کرتے رہو گے اسی طریقے سے دنیا کی پوجا کرتے رہو گے دنیا کو دیوی اور دیوتا سمجھتے رہو گے لکھ کر رکھ لو کہ نام یہاں اسلام کا نام لینا مسلمانوں کا نام لینا قرآن سے اپنے رشتے کو بتانا حدیث سے اپنے رشتے کو بتانا نبی سے اپنی غلامی کا اظہار کرنا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کام نہ آئے گا اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت شمین علیہ السلام سلام وسلام بڑے جلیل القدر اور عل قبر پیغمبر گزرے ہیں جیسے آج مولوی وقت رہا ہے جیسے آج داری جیسے آج عالم جیسے آج مائی جیسے آج مبلک چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے لیکن جیسے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے انتقال سے پہلے کہ چالیس سال سے میں قبرستان کے اندر اذان دے رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ کہ اذان اگر سکھوں کی اذان اگر مسلمانوں کی مجلس میں دی جائے مسلمانوں کے آبادی میں دی جائے مسلمانوں کے محلے میں دی جائے تو لوگ نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں لیکن اگر کوئی لاکھ سال تک قبرستان کے اندر آزاد دے گا ایک بردا قبر سے اٹھنے کا نام نہیں لے گا حضرت نے اپنے چالیس سال کا تجربہ بیان کیا کہ چالیس سال سے اس قوم کو خطاب کر رہا ہوں لیکن یہ قوم ہے کہ جیسے مردے کی طرح پڑی ہوئی ہے کوئی چیز کو سمجھ تیار نہیں کوئی اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک نام لے کر کہتا ہوں انجام چاہے جو بھی ہو جائے پاکستان کے اندر وہاں کے لوگ کے بعد اپنے بستروں پر سویا کرتی تھی سات ہزار طالبات صبح تاخیر وقت جب قوم جنا کے اندر مبتلا ہوتی تھی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی تھی لیکن جب جامعہ ہفتہ پر حملہ ہوا جامعہ ہفتہ کی نہتی بیٹیوں کی دوپٹے اور ان کی اوڑیاں خون کے اندر نالوز کر دی گئی تو پھر کہاں گئے تھے وہ لوگ جو بے نظیر کی حمایت میں سڑکوں میں آنے والے تھے قوم کی جو ہے عمارتوں کو تحت تحت کرنے والے تھے آگ لگانے والے تھے بے نظیر کی حمیت تمہارے دلوں میں تھی بے نظیر کی محبت تمہارے دلوں میں تھی بے نظیر سے رشتہ تمہارے دلوں میں تھا یہ گیارہ سال بدار پڑنے والی امت کی بیٹیاں جو پڑھ کر قوموں کی زیادت کرے گی ہماری عورتوں کی اصلاح کرے گی والا بھی جو ہے یہاں قاتل ہے مسلمان تھے بڑا مسئلہ تھا تو اس لیے جانوروں کے ساتھ کرائے بنانے لگے اب ہوتے ہوتے ایک کمینے کے ذہن کے اندر یہ بات آئی جب جو ہے دسمبر کا مہینہ ہے مسلمانوں کی عورتوں کی حیا مسلمانوں کی عورتوں کی شرط مسلمانوں کی عورتوں کی عزمت اور عزمت کی مستقل تاریخ ہے ایک ہسٹری ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں نے اپنی جان دے دی اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی لیکن کسی غیر کو اپنے اوپر جو ہے ہاتھ لگانے نہیں دیا لیلا مجلو کی جو کہانی ہے آپ جانتے ہیں کہ لیلا کبھی مجلو کے ہاتھ نہیں لگی لیلا مرتی مر گئی چلا کہ لیلا کا پہ کتابوں کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شیطان ایک بزرگ کے پاس گیا اور کئی طریقوں سے اس کو بہتانے کی کوشش کیا کئی طریقوں سے اس کو بہتانے کی کوشش کیا راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کیا جب وہ بزرگ اور اللہ والے نہیں مانے اور اس کے داؤ پیش میں نہیں آئے اللہ کی مدد اللہ کی کی لحاظ رہی شیطان نے دیکھا کہ میرا بس ان پر چلتا نہیں اور میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنا حربہ بناتا ہے سوائے مستفی اور پرہزگار کے مستفی اور پرہزگار پر شیطان کا حربہ نہیں چلتا تو چنا سے جب بچ نکلے تو پھر اس نے کہا کہ بھائی تم میرے ہاتھ سے نکل گئے بچ گئے تو اللہ والے نے کہا نہ تو جاتے ہوئے بھی دھوکہ دے کر جا رہا ہے میں نہیں بچا کی زندگی کو قبر کی زندگی کو کفن کے اوڑھنے کو مانتا مانتا یہ یہود و نصارہ کی زندگی گزارتا یہ کماروں کی زندگی گزارتا یہ کتوں اور کتے کھانے والے اور سوبر کھانے والے یہ شراب پینے والوں کی زندگی گزارتا کیا کام نہیں کر رہا بٹن بازی کر چکا ساختہ کبوتر اڑا چکا اب یہ کم تھا ایسی آخرت کی بات پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہو و محفل کی مجلس میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو کیا ہو رہا ہے تو سلاتے جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے کہا کہ بارہ بجے صحیح کام کر دو تو بارہ بجے صحیح کو کر دیا گیا اور بھائی نے بہن کے آنکھوں کو لوٹا ذرا کے میں جائیں تو پتا چلے گا کہ یہ نشے میں بند تھا یہ شراب کا مت سور کا مت پیا ہوا تھا آپ ذرا کے میں جائیں تو پتا چلے گا آپ کو یہی وہ خواہش ہے جس کو آقا نے فرمایا خبر کہا خبر کے معنی دوپٹے اور اوڑھنی کے ہیں کہ آدمی جب شراب پیتا ہے کر دیتا ہوں لاکھوں روپے اربوں روپے کمائے گا ڈرے گا کہ یہ ختم ہوتے بادشاہ ہوگا कारोबार ایک کنجوسی لیتا ہوں اور جب ایک مرتبہ شراب پینے لگتا ہے کان پکڑ کر میں اسے جس برائی کی طرف لے جاتا ہوں وہ اس برائی کی طرف جانے لگتا ہے کہوں جنا کرنے کے لیے جنا کر دیتا ہے کہوں قتل کرنے کے لیے تو قتل کر دیتا ہے کہوں ماں کے ساتھ سچ برازی کرنے کے لیے کر دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ کہ شیطان نے ایک آدمی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور کر لینے کے بعد تین آپشن اس کے سامنے رکھے کہا کہ اس بچے کو قتل کرو یا کہ زنا کرو قتل کرو زنا کرو یہ شراب پیو اس نے کہا کہ بھی قتل سے دوسروں کی جان چلی جائے گی اور زنا کرنے سے آپ لٹ جائے گی شراب پیوں گا اور میں توبہ دلہ کر لوں گا تو اس نے شراب سے دو چار دودھ پیے تو اس کے بعد کہا نشے میں مت ہوا تو شراب بغیر شراب کے کیا مانے ہیں جنا کر لو اب جنا کر لیا اس نے سچ کہا شیطان کا سچ کہا کہ جب شراب پیتا ہے تو آدمی کان مڑوڑ کر میں جو چاہے کام اس اللہ کے بندے نے خطا کی اس نے کہا یہ چھوٹا گنا ہے آپ لوگ ٹوٹنے میں کسی اور کی عزت جاتی ہے قتل کرنے میں کسی اور کا تو ہاتھ جاتا ہے شراب پینے میں پیوں گا اور توبہ کر لوں گا اور جب پی لیا تو سلا کر بیٹھا اور جب پلا کر بیٹھا شراب کے نشے میں پھنستا ہو اس کو بھی قتل کر دیا یہ قبائل حدیث کے اندر اس کو کہا گیا آج آپ اگر جا کر اخبار دیکھیں کے اندر آنے والے کسی بھی نیوز چینل کو دیکھیں یہ خبر ہے نہیں بمبئی کی عزت اور آبرو کو دھوکا ہو گیا کیا ہوا دو عورتیں رات کے پونے دو بجے دسمبر یکم دسمبر کی رات میں نیو ایئر نائٹ میں سمندر کی ساحل کے پاس جوہو بیچ کے پاس جا رہی تھی ستر افراد نے ان کی آبرو کو لوٹنے کی کوشش کی دماغ چلا گیا ہے اسے پاک میں بھرے کو نہیں آر اقبال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرف فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شر کو خیر اور خیر کو شر کا نام دینے لگیں گے علامہ اقبال نے کہا فیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام سرت رکھ دیا دیوانے کو عقل والا کہتے ہو اور والے کو دیوانہ کہتے ہو اب پھیلے اللہ کی محفل میں جانے اور عیاشی کی محفل میں جانے کس سماج نے اس کی اجازت دی کس ماں باپ نے اس کو نکالا کس شوہر نے اس بیوی کو بھیجا کس کی سیرت کا جنازہ نکل چکا تھا کس کی حیا ختم ہو چکی تھی کہ شراب اور شباب کی محفل میں رات کے سونے دو بجے ساحل کے پاس اور ایک ایسی رات کہ جس رات کے اندر عیاشی کو مباہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال ہے سمجھ ہیں کہ ہے حالانا کرنا آپس میں میل کرنا ملاپ کرنا شراب پینے کے بعد شیطان نے کہا کہ کان پکڑ کر یہاں یہ نہیں عورت کیوں آئی یہ کوئی سوال نہیں پونے دو بجے کیا کام پر کیوں بیچ پر یہ کوئی سوال نہیں یہ اب کچے بادشاہ کے کپڑے پہن کر کیوں نہیں کوئی سوال نہیں اس نے جو ہے گاڑی لگائی پیٹرول کی ٹنکی پر کوئی سوال نہیں آگ کیوں لگی کارخانے کو آگ کیوں لگی پیٹرول میں آگ کیوں لگی خدا کی قدرت سے بغاوت ہے خدا کی قدرت سے لڑائی ہے کیا ضرورت تھی کوئی اس پر سوال نہیں اس عورت کو مظلوم بنا کر جا کر دیکھو ٹی وی چینل رنڈیوں کا ناچ ذرا کم کرو دیکھو ہائی لائٹ کر کر پھر مظلوم عورت بامبئی کی تاریخ کے اندر یہاں عورت کی عزت جو ہے یہاں عورت کی عزت یہاں عورت کی ناموز بڑی مشہور تھی لیکن اس پر کوئی سوال نہیں کہ رات کے دو بجے رات کے ڈھائی بجے پونے دو بجے بیچ پر کماری اور بدکار عورت کا کیا کام تھا کچے کپڑے پہن کر ان ستر افراد جو شراب کے نشے میں چور تھے اس محفل کے اندر جانے کا کیا کام تھا کیا ہو گیا ہے ہو گیا مقدمہ ان لڑکیوں پر دائر کرنا چاہیے تھا کیا ضرورت تھی پونے دو بجے کون سی آفت گھر گھر گلے پڑ گئی تھی کون سی مصیبت گھر کو رکھا تھا آج آج یہ یہ سوال سوال نہیں کہ نوجوان نے کیوں کھا لیا آج پیٹرول میں آگ کیوں لگ گئی آج گودام کے اندر آگ کیوں لگ گئی لگانے والے پر الزام نہیں ہے اس نے آگ کیوں لگائی گاڑی کس نے لگایا بیڑی پی کر کس نے پھینکا سگریٹ تیرے خلاف مقدمہ چلائیں گے ایک تو انسان سے بت پر جو ہے آج ہمارا سماج ہے ہمارا معاشرہ ہے ہمارے لوگوں کے جو میڈیا والے ہیں ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز یہ ہے ایسے زمانے کے اندر ہمارے پرکھنے کی شکلیں کیا ہیں تو چنا کے دیوی والے اس کو منانے لگے تو پھر جب اگلا سال آیا انہوں نے کہا کہ یہاں تمام چیزیں دستیاب نہیں ہیں اپنے بڑے جو ہے سینئر افسروں سے کہا کے ساتھ تم جو ہے ہمیں اجازت دو قریب میں جو ملک لگتا ہے ساحل لگتا ہے وہاں سے ہم رنڈیوں کو فائدہ عورتوں کو لائے وہاں سے رنڈیوں اور کاہشہ عورتوں کو لایا گیا پھر یہ چلتا گیا چلتا گیا پھر یہ جس ساحل پر جاتے جن علاقوں میں جاتے جن ملکوں میں جاتے یہ نیو ایئر مناتے آج دنیا کے اندر عرب ممالک کے علاوہ شاید جو ہے کوئی ملک ہوگا جاتے ہیں اور خاشتے جو ہے تین پانچ ہزار تک افراد حادثوں کا شکار ہوتے ہیں بنگلور کے اندر بھی دو چار افراد جو ہے رات میں شراب پینے کے بعد صبح میں حادثے کا شکار ہو گئے اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ رامپور کے اندر جو ملٹری کا کیمپ تھا آپ نے اخبار کے اندر پڑا تین چار افراد وہ دہشت گرد کا ہو ٹیررسٹ کا ہو جو بھی کہو لیکن کرنے والے اور ملک کی سرزمین کی حفاظت کرنے والے اور قوموں کی لت کی حفاظت کرنے والے اور جن کو قوموں کے خون سے پالا جاتا ہے پسینے سے پالا جاتا ہے آپ چاکلیٹ لیں گے ایک روپے کا آٹھانے کا جو لوکل ٹیکس ایکسٹرا ہے اس میں کا ایک پیسہ اس کی ڈیوٹی پر لگے گا یہ ملٹری جو غریبوں کے اور ہندوستان کے کروڑوں عوام کے خون اور پسینے سے پل رہی ہے جن کا کام ہے فوج کو حفاظت فوج کی حفاظت کرنا دشمن سے بچانا ان کی حالت یہ ہے کہ چار افراد ان کے قیام میں جہاں ہندوستان بھر کے اندر گولا اور بارود جہاں سے سپلے کیا جاتا ہے دو چار افراد گھستے ہیں دنا دن گولیاں چلاتے ہیں اور ایک دکا دکا شہید ہوتا ہے بقیہ نکل کر بھی چلے جاتے ہیں نیو ایئر کا نشہ کہاں تک پہنچ چکا ہے شراب کے اندر خود سے سوئے ہوئے تھے اور دہشت گردوں نے سمجھا کہ بالکل میدان صاف ہے گن اٹھانے کی طاقت نہیں گولا بارود اور فوج کے مجمے میں فوج کے کیمپ کے اندر جا کر دن دنا دن مارنا اور جو ہے اخبار کے اندر جو تعداد بتائی جاتی ہے مردوں کی اور سبزیوں کی آپ جانتے ہیں کہ اس سے دشمن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں کھٹا کر بتاتے ہیں کبھی بھی جو ہے دس بتائیں تو ساتھ میں صفر لگا لینا میں صفر لگا لینا سمجھ لینا کہ ہزار مرے ہیں اللہ اکبر کیا بات تھی کہ ملٹری کیمپ کے اندر جہاں ہندوستان بھر کے اندر گولا اور بارود کا ذخیرہ تیار ہوتا ہے وہاں تین آدمی مل کر سینکڑوں آدمیوں کو جو ہے جو ہے مار دیتے ہیں قتل عام کر دیتے ہیں اور خون کی ہولی بچا کر نکل جاتے ہیں یہ نیو ایئر کا تحفہ ہے یہ شراب کی بد مستی ہے جو قوموں کو تباہ کر رہی ہے برباد کر رہی ہے اب جب تحقیقات کی کمیٹی بیٹھتی ہے بڑے چھوٹوں کو بچاتے ہیں بڑا چور چھوٹے چور کو بنا دیتا ہے کہنے لگے نہیں صاحب کوئی شراب بڑا پیا ہوا نہیں تھا وہاں پروف ہے کہ مارنے والے نے جو پہلے دار تھا سب سے پہلے اس کا قتل کیا اس نے گولی چلانے کی کوشش بھی نہیں کی کیسے کرے گا شراب کے اندر مت تھا شراب کے نشے کے اندر چور چور تھا تو انیس سو بیانوے کے اندر بڑے سبھی میں پاکستان میں کراچی کے ہوٹل کے اندر آئی پھر وہاں پہ ہوتے ہوئے اندر امریکن سافٹ ویئر کمپنیاں آئی اللہ کے حبیب پاک سر بھائی کو نہیں آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سچ فرمائی تھی فرمایا آپ نے میری امت کے لوگوں مجھے تمہارے بارے میں بہت و کا ڈر نہیں ہے مجھے ڈر نہیں ہے کہ تمہارے پیٹ پر پتھر باندھے جائیں گے مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم جو ہے بھوک اور اسلام کے بارے میں جاؤ گے اللہ کے حبیب پاک گئی اور دولت آپ کی ہے لاٹھی کا مرچہ ہوتا کام وہ کسی کو پتا نہیں کہ محرم کیا ہوتا ہے وہ تو پہلے عورتیں کہا کرتی تھی وہ دودھ والا پہنا گادر والا پہنا بازار والا پہنا اس وقت جو ہے شادی محلوں کا کوئی چکر نہیں تھا اتوار کے دن شادی کرنا ہے ہفتے کو شادی محل مل جاتا تھا جمعرات کو شادی کرنا ہے اور چاچے کے دن بک کرو مل جاتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ان لوگوں کے عورتوں کے نفرے سے خاطر کا مہینہ بازار کا مہینہ اور دودھ کا مہینہ اس میں شادیاں نہیں کرنا اب تک چلتا نہیں اب تو کلیانہ منڈپ کب خالی ہے اس دن عورت کی اور اس دن دلہن کی ماہواری بھی ہو تو ڈاکٹر سے علاج کرا کر وہ دن شادی کرنا ہے اب تو اصل میں جو ہے شادی محل ہے اب تو جو ہے پیالے سال ہے اب تو کلیانہ منڈل جانا کرتے تھے ہمیں تو اس کا پتا ہے کہ بھائی نیو ایئر کیا ہوتا ہے انگریزوں نے ان کی باتیں بعض لوگ بعض مرتبہ کبھی کبھی جھوٹ کے آدمی سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے ان لوگوں کا ایک محاورہ ہے جس سال کی ابتدا جس چیز سے کی جاتی ہے سال بھر ان کا بھگوان ان کا دیوی ان کا دیوتا ہمیشہ ان کو اسی قسم کا معاملہ کرتا ہے یہ سوچ کر جو ہے نیو ایئر شروع کیا گیا تھا نیوی والوں نے اپنی بولیاں اور شہر والوں نے یہ سوچ کر کہ بھائی ہم اگر جو ہے سال کے شروع میں ہم جو ہے اچھے بنے سے سال کو شروع کریں گے پورا سال ہمارا خوش رہے گا انگریز چاہے جھوٹا ہو اس کی تمام باتیں جھوٹی ہو لیکن اس کی یہ کہاوت سچ نکلی جس سال کی سزا رقص سے ہو جس سال کی بے حیائی سے ہو جس سال کی عورتوں کی کے لوٹنے سے ہو جس سال کی ایکسیڈنٹ اور حادثے سے ہو جس سال کی سزا ایک سو اکہتر روپے کے فضول خرچی سے ہو جس سال کی طرح طرح چھ سو ملین پٹاخوں میں آگ میں روپے جھونکنے سے ہو تو اس سال بربادی کا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سچ کہا انگریز نے کہ جس طریقے سے سال تم شروع کرو گے تمہارا سال پورا ایسا ہی رہے گا انہوں نے سال شروع کروایا عورتوں کی آبرو لوٹنے سے انہوں نے سال شروع کرایا شیطان کا گلک پینے سے انہوں نے سال شروع کرایا کتے اور جو ہے سوگر کا پیشاب پینے سے تو خدا نے کہا کہ تم اپنے اور کے سچے ہو لہٰذا سارا سال تم سوگر کا پیشاب پیتے رہو گے سارا سال تم بے حیائی کرتے رہو گے سارا سال تم زنا کرتے رہو گے سارا سال تم بے شرمی کرتے رہو گے یہ کوئی و حدیث کی بات نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں نے کہا کہ بعض مرتبہ جھوٹے بھی سچی بات کہتے ہیں ولو بل فرد اگر یہ بات سچی ہے تو یہ بات انہیں کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے آج اتنی بری صورت حال ہونے کے باوجود کہ مسلمان عورتیں نیو ایئر بنا رہی ہیں برتھ ڈے بنا رہی ہیں ان کو عربی پیسوں کا بتانا کہ عربی میں نے ہماری شریعت اور ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی کا مدار ہے وہ کہانی کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک شہر نے بیوی کو تلاش بیوی کو تلاش دی عزت کتنی ہے تین مہینے وہ تین مہینے جو عزت گزارے گی عورت انگریزی مہینوں سے نہیں گزارے گی جنوری فیبروری مارچ ایسے نہیں گزارے گی فرض کیجیے کہ ابھی جو ہے دل ہجا کے مہینے میں اس میں دی ہے تو ذیل ہتھیار کا مہینہ ختم ہونے آج کی تاریخ سے لے کر آج اگر چوبیس تاریخ ہے بعد تیئیس تاریخ ہے تو اگلی تیئیس تاریخ چوبیس تاریخ کو ایک مہینہ پھر اس کے بعد ایک مہینہ تو علماء نے لکھا ہے کہ بیوی پر جو تین مہینے گزرتے ہیں تو اگر کسی کا مہینہ یعنی کسی نے انتیس تاریخ کو یا تیس تاریخ کو عربی سے دی تو اسے تین مہینے مکمل کرنے ہیں ایک مہینہ گزرا محرم کا سفر تھا ربی الاول کا مہینہ انتیس بیس پر نو تاریخ تھی تو بیس پر نو تاریخ کو عورت نے یہ سمجھ کر کہ آج شام نکل جائے گا اس نے نکاح کر لیا شادی کر لی تین مہینے تو ہو گئے اس کے آج انتیس کی رات ہے یہ سمجھ کر کہ بھائی سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور میڈیا والے کہہ رہے ہیں اور جنتر منتر والے کہہ رہے ہیں کہ چاند اس نے یہ سمجھ کر اس نے جو ہے کر لیا اور شادی کر لی لیکن چاند نظر نہیں آیا مہینہ تیس کا ہو گیا کبھی میں عربی کا مہینہ کبھی انتیس کا کبھی تیس کا تیس پر ایک کا نہیں ہوتا انتیس تیس بتیس تیس ہوتا ہے تو انتیس کو اس نے نکاح کر لیا یہ سمجھ کر کے چاند جو ہے نظر آ گیا یا اس کو غلط اطلاع پہنچی لیکن چاند ہو گیا تیس کا یعنی چاند نظر نہیں آیا وہ کہا نے کہا کہ اس کا نکاح باطل ہے پھر اس کو تین تاریخ سے گزرنے کے بعد ایک عربی تاریخ کو دوبارہ دکھا کرنا پڑے گا یہ اہمیت ہے وقوف کے عربی مہینوں سے کیا جاتا ہے حج کے ایام عربی مہینوں کے اعتبار سے ہیں روزے کے دن عربی مہینوں کے اعتبار سے ہیں عزت کے دن بیوہ کے عربی مہینوں کے اعتبار سے ہیں خدا کی عزت مصلحہ کی عزت یہ بھی عربی مہینوں کے اعتبار سے ہے ساری چیزیں عربی مہینوں کے اعتبار سے ہیں آج مسلمانوں کو اس کی تاریخ یاد نہیں اور مسلمان چلا گیا ہیپی بنانے کے لیے جو احباب اب آئے ہیں وہ شروع کے گالیاں نہیں سن چکے رہتے دیر کے بعد پونے دو کے بعد جو احباب آئے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس دن کام کے مہینے صاف کرو جو لوگ دیر سے آئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ نماز کی دعوت کے بعد جمعہ کے وقت کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے حلال کاروبار بھی سور کا پاخانہ کھائی جیسا ہو جاتا ہے تم جو ہے کیا سور کا پاخانہ کھا کر آئے ہو یا قرآن جھوٹا ہے یا یہ کہ تم نے اس ایک گھنٹے کے اندر کون سا کی غلامی کے اندر تاج محل کو بنا دیا ہوتا یہ کہ ہم شروع میں کہہ دیتے ہیں یہ بیچارے سنتے نہیں دین کی بات ان تک بھی پہنچانا ہے جو لوگ دیر کے بعد سوا کے بعد آئے ہیں یا اب بے حیائی کے ساتھ میں ہوتا تمہاری جگہ اللہ کی قدم چہرے پر دکھاپ ڈال کر آتا کہ ملا کہتا ہے کتے کا پہانا کھاتا ہے سور کا گوشت کھاتا ہے بے حیا گزر رہے ہیں گاڑی مٹے انسٹ کر کر کیا بنایا تم نے ایک ایک گھنٹے کے اندر اسلام مسلمانوں کو اطلاع کرنے کے زمین و آسمان سے خزانے کتنے نازل ہو رہے ہیں ایک گھنٹہ اگر اللہ کے گھر میں آ جاتے کون سی تمہاری دنیا برباد ہو جاتی کون سی تمہاری بیوی پر طلاق پڑ جاتی کون سی تمہاری اولاد بغاوت کر کے چلی جاتی ہم نے کہا اس مسجد میں آنے والے اس حال کے آخر کے تین سب خالی ہیں تم اگر آ جاتے اذان کے وقت پر اور میں نے کہا کہ آ کر کلام پاک کی سورہ صاحب کو پڑھ لیتے اس پڑھنے کے مزے کو تم نے جانا نہیں حدیث میں آتا ہے کس جمع کے دن جو سور صاحب پڑتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میری عزت و جلالت کی قسم پہاڑوں کے ساتھ پر اگر تجھے نہیں آتا تو کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنے والے کو کہے پڑھنے والے تو پڑھ میں سن لیتا ہوں سورج کہاں کو اور اس سے اللہ سے کہے مولا میں مجرم ہوں خطا کار ہوں پڑھ نہیں سکتا مولا سن رہا ہوں اور میں نے علماء سے سنا کہ سننے پر بھی وہی اجر ملتا ہے مولا موت سے پہلے سننے کی کوشش کروں گا اتنا بھی نہیں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتے مولا یہ تیرا کلام ہے معذت کلام ہے مولا یہ حکم تیرا کلام ہے مولا آج پڑھنا نہیں آتا آج سیری سے لگا کر میں اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہوں کیا ہو جاتا کیا ہو جاتا اگر اللہ کے گھر میں بارہ بجے آ جاتے ساڑھے بارہ بجے آ جاتے دنیا کے واسطے دنیا لٹ رہی ہے آرام خور نیو ایئر کے موقع پر اکتوبر سے تیاری نومبر سے تیاری کر رہے ہیں بارہ بجے نیو ایئر منایا جاتا ہے نو بجے سات بجے سڑکوں پر ان رنڈیوں کی آبادی لگ جاتی ہے نیو ایئر منانے والے فلم دیکھنے والے ڈرامہ دیکھنے والے ہوائی جہاز میں سوار ہونے والے ٹرین میں سوار ہونے والے بس میں سوار ہونے والے گھنٹوں پہلے چلے جاتے ہیں کیا تجھے اللہ کے گھر سے محبت نہیں کیا تجھے مرنے کے بعد جنازہ مسجد میں آنا پسند نہیں لکھ کر رکھو کر رکھو یہ میرے دل کی جنہوں نے جمعہ کی بے قدری کی جنہوں نے بدلی کی بے قدری کی انشاءاللہ مسجد کا جنازہ نصیب نہیں ہوگا ٹکڑے ہو جائیں گے قسم کے اور پھر وہاں کے علاقے کے پھیڑ و چمار سندھی میں لپیٹ کر کسی جو ہے شمشان گھاٹ کر کر ڈال دو گے تم کون سا جہاد کرتے ہو کون سا جہاد کرتے مال دیتے ہو دولت دیتے ہو بدر کے میدان میں جا کر لڑتے ہو کافروں سے مٹ کرتے ہو تم جو ہے سبوت کے میدان میں جاتے ہو تم نے اپنی بیویوں کو کٹایا ہے تم کیا مانگ رہا ہے اسلام کیا مانگ رہا ہے صحابہ کی طرح ہم سے کیا مانگ رہا ہے دیر کے بعد آنے والے پونے دو میں دو بجے آنے والے کتے کا پاخانا سور کا گوشت مرے ہوئے انسان کا گوشت سب کہہ دیا گیا کیا مانگ رہا ہے اسلام آج ایک ہندو مندر کو جاتا تجھے جمعہ میں آتے ہیں دو روپے تک چندہ تو اسے مانگا نہیں جاتا تجھے ٹھیک ہے دینا ہے دے دے آخرت بنانا ہے دے دے زبردستی نہیں ہے ایک جو ہے کرسچن اگر جو ہے اپنے چرچ کو جانا ہے تو اسے جو ہے کئی چیزوں کو خریدنا پڑتا ہے کئی طریقے کا میک اپ کرنا پڑتا ہے اور کئی نذرانے کو ہفتے سہ سادری کو کہا گیا ماں باپ کو آتا کے زمانے میں کہ اولاد کافی ہے تو چھوڑ دو بیوی کو کہا گیا شوہر کافی ہے تو چھوڑ دو شوہر کو کہا گیا بیوی کون کیا کیا چھوڑ چھوڑ رہے رہے ہیں رنڈی کو پہلو میں لگا رہے ہیں بے جنابت والی عورت کو سینے سے لگا رہے ہیں داڑھی مڈوں کو کلے پر پیار کر رہے ہیں ایک گھنٹہ اگر نہیں دے سکتے مسلمانوں کی جماعت سے نام نکال دو اسلام کا نام اپنے جو ہے پہلے ضرورت نہیں ہے اسلام سے ایسے گندے اور ایسے گرے ہوئے غریب مسلمان ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے دس منٹ تم جو ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں دے سکتے کیا ملتا ہے تمہیں دیکھو ہمارے باپ جو ہے دادا مسلمان تھے ہمارے پاس اسلام کا سرکار ہے کچھ بھی نہیں چلتا میں نے بتایا حضرت شموئی علیہ السلام سلاح نے قوم کو نصیحت کی تو قوم کے لوگوں نے اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دیا اور جب جیل میں ڈال دیا اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا کیا آیا کہ اس قوم پر جو ہے مسلط کر دیا گیا وہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور پھر جو ہے اس بنو اسرائیل کو تحت تحت کر کر دیا ایک ایک دن ایک ایک رات کے اندر لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا اور خون کی ندیاں اس نے بہا دی اور پھر بیت المقدس کے اندر پلما طرح کا آج موسا بہاد و ہارونا تحبیل منائی کا گیا پاک کے اندر ان کے پاس بنو اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا اس صندوق کے اندر علیہ السلام و سلام کے سوریز کی تختیاں تھی علیہ السلام و سلام کا آتا تھا کا شبہ تھا جب مشکل آتی تو اس تختے کو اٹھا کر اس بیٹی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے مولا ہم گنہگار ہیں لیکن تیری موسا کے اثر کا واسطہ تیری موسا کے شبے کا واسطہ تیری سوریت کی تختیوں کا واسطہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا تھا مفت نظر بیت المقد پر قبضہ کیا تو اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے کر چلا گیا اللہ قوم کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کی نافرمانی کرو گے تو جس چیز کا سہارا لے کر تم دعا کیا کرتے تھے دشمن اس مسجدوں کی ناقدری کرو گے دینی بیانوں کی ناقدری کرو گے اللہ کے گھر کی ناقدری کرو گے لکھ کر رکھ لو کہ جنازہ مسجد میں آنے کو ترستا رہے گا لیکن مسجد میں جنازہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا پھر یہ گرم کر دیا جائے گا شمشان پھاٹ کے اندر جو ہے داخل کر دیا جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایمان پر اسلام چلتا ہے اسلام پر اسلام جو مسلمان چلتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ کی مدد اللہ کی نظرت کیسے آتی ہے دارو الدین جو اپنے وقت کے امام بادشاہ کا جو ہے سملکت کا وزیر تھا جب اس ملک کے اندر فرق آیا تو بادشاہ نے اپنے جو ہے دروازے کھول رکھے تھے اور کہا کہ جتنا بندہ ہے اناج سے روٹیاں بناؤ اور پھر جو ہے تم جو ہے تقسیم کرتے رہو تقسیم کرتے رہو ایک نان باری نے میں نے بتایا کہ اس نے روٹیوں کو جلا دیا تو سادی اس کو ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر کر اسے جیل میں ڈال دینا چاہتا تھا لیکن وقت کے صوفی باسفا وقت کے قلندر وقت کے ولی بات یہی کام آئیں گے یہی کام آئیں کمشنر کام نہیں آئے گا سیاسی کتا کام نہیں آئے گا کل عزت کی گدی پر بیٹھے گا تو دوسرے دن جوتیوں کا ہار پہنے گا اللہ کی پسند ان کے پیچھے نہ جاؤ یہ ملا کام آئے گا کم سے کم تمہارے مرنے کے بعد تین کل تمہارے خبر پر پڑے گا کم سے کم تمہاری موت کے بعد کہے گا کہ وہ آدمی تھا جو مسجد میں پہلے آیا یہ کام نہیں آئیں گے ملا اور مولوی مولوی جس کو تم حکارت کی نگاہ سے دیکھتے یہ کام آئے گا وہی بات نے دیکھا کہ ہر کڑیاں لگا کر لے جاری جا رہی ہیں تو کئی بار انہوں نے سادو دین سے کہا کہ اگر یہ نان پائی روٹیوں کو واپس کر دے تو کیا تم اس کو جیل سے رہائی دلا دو گے اور اسے سزا نہیں دلاؤ گے اس نے کہا کہ ہاں لیکن یہ روٹیاں آئیں گی کہاں واپس تو کہا حضرت کافی رحمت اللہ علیہ نے باورچی سے کہ بھائی بتاؤ کہ تمہارا تندور کہاں ہے تو تنور کی طرف ان کو لے جایا گیا تو کہا کہ تنور کو آگ سے اور بھڑکاؤ آگ سے بھڑکایا گیا بھڑکایا گیا تو حضرت قطب الدین مختار صاحب کی رحمت اللہ علیہ نے کہا جو جلی ہوئی روٹیاں ہیں اس کے اندر ڈال دو پورا مجمع ثاقب اور ثابت حیران پریشان باورچی کہنے لگا ایک کی تو ہتکڑیاں لگی اب جو ہے کہ دیوانے مجنون کی خلندر کی بھی ہتکڑیاں لگیں گی رہی صحیح روٹیاں بھی اس نے آگ کے اندر جلا دی پورا یہ بات لیکن جب آگ پوری طرح بہت گئی تو کہا کہ اس کو بند کر دو بند کر دیا گیا پھر کہا سے جو تندور کی روٹی پکاتا ہے روٹیاں نکالتے نکالتے جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ دیتے دیتے روٹیاں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چلی گئی روٹیاں جلی تو تھی دو چار لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تیس چالیس وہاں پر عمدہ کثیر تعداد کے اندر روٹیاں کرامت سے نکلنے لگی یہ منظر دیکھ کر تمام حیران پریشان اور وہ جو تھا وزیر و تین ادبوں پر اس نے کرامت کو دیکھا تو حضرت جو ہے صوفی کا بختیار کافی رحمت اللہ علیہ نے کہا تم توبہ کرو اور عہد کرو کہ مرتے دم تک کسی کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ گے توبہ کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے جو ہے نئے کاروں پر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی نصرت آتی ہے زمانہ کیا ہے سنتوں کا جتنا ٹھکا کیوں نہ اڑائے کتنا مذاق کیوں نہ اڑائے اللہ کا وعدہ سچا ہے اتنا سلو رسول بنو کہ ہم نبیوں کی اور نبی والوں کی مدد کریں گے ہم جو ہے اہل ایمان کی مدد کریں گے اللہ ہی کری بڑوں نیو ایئر بنا کر ہیپی برتھ ڈے بنا کر یا ایک اسکٹ پہن کر یا ماہواری کا خون دبکنے والا منظر دکھا کر اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کتنی کوشش کی جائے جمعہ کی محافل کو کمزور کرنے کی کتنی کوشش کی جائے اللہ ہی ہمیشہ اللہ دیا دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا نام جس کا ابھی میں نے ذکر بھی کیا تھا واقعہ حضرت مولانا عطا اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر آس حق پر اٹھائی جاتی ہیں حق کو متون کیا جاتا ہے ایک مارٹرن ایک وہ آدمی جو جو ہے انگریزی تہذیب اور سب کلچر سے جو ہے محبت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ اگراہ راہ بتا حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب کرتے ہوئے کہنے لگا عطا اللہ تم مولویوں کا کام ہے کہ حدیث کی تم تعبیر کرتے ہو اگر مگر ایسا ویسا تمہاری کتاب اس سے بھری ہوئی ہے اور تمہاری کتابیں اس سے بڑی ہوئی ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ٹھٹا کرتے ہوئے بھرے مجمے بننے کر دیا کہا کہ تم ملاق کا کام یہی ہے اس لوگ کہتے ہیں نا وہ مسجد میں ایسا بیان یہ مسجد میں ایسا بیان یہاں آنے کے بعد کیڑے نکالنا کتا بولتا گیا سور بولتا گیا یہ بولتا گیا وہ بولتا گیا اپنی زندگی کیسی ہے اپنے چہرے پر داڑھی آئی ہماری فجر ہوئی نہیں ہوئی ہماری مسجدوں کی حالت یہ نہیں اور سب سے آسان کا ایک پیشاب کرنے والے کانسٹیبل سے کوئی شخص بات نہیں کرتا نبی کے جا ممبر رسول پر کتابت کرنے والے اور قوموں کی امامت کرنے والے کو جو ہے تنقید کرنا بہت آسان کام ہے لیکن یاد رکھو اللہ کو جو حکمت فراست دیتے ہیں جو چالاکی دیتے ہیں کسی بڑے سے بڑے حکیم کو نہیں دیتے العالیٰ کا بخاری رحمت اللہ علیہ کو بڑے مجمے میں دلیل کر دیا حضرت تم لوگ تو تاخیر کرتے ہو گنجائش کی طالب کام کرو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ رمضان کا مہینے میں کھانا پینا تو حرام ہے کھانے پینے سے روزہ سے ہمیں تنخواہ نہیں ملتی اگر بیٹھ کر سنیں اگر کوئی ڈیڑھ کے بعد آئے پرسنٹیج نہیں ملتا ہمیں درد ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے نبی نے جس امت کے لیے خون بہایا نبی نے جس امت کے لیے نوازوں کو دیا آج وہ امت اپنا گھنٹہ آدھا گھنٹہ خدا کے گھر کو نہیں دے سکتی اس درد کے خاطر ہم باقی دورہ کرتے ہیں تاکہ اللہ اللہ اللہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے اس کی زبان سے کئی باتیں نکال سکتے ہیں اور کئی سی باتیں نکل رہی ہیں ایک ہفتے تک آپ بھی سوچیے کہ کیا ہو سکتا ہے کھائے بھی پیے بھی اور روزانہ ٹوٹے سوچیے آپ بھی اور حضرت بخاری کی سوچ بھی دیکھیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ جو نئی تحقیق کے نئے سوچ رہے ہیں اللہ ہم سے کے دین سے آقا کے طریقوں سے چمٹ کر زندگی گزارتے ہیں اور اسی پر